عرض ناشر الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول کریم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جلیل القدر صحابہ میں سے ایک تھے جنہیں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے سائے میں اپنی ظاہری و باطنی اصلاح کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل کی باریک بینی اور پرپیج مسائل میں اعلیٰ درجے کی بصیرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف خاص تھا دراصل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگ تو حدیث کے حفاظ اور اس کی کتابت میں مصروف کار تھے اور کچھ اصحاب نصوص شریعہ سے احکام و مسائل کے استنباط اور استدلال میں مشغول تھے ان کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن و حدیث کو سمجھ کر ان سے فقہی مسائل کا عقص کرنا تھا ان حضرات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے آپ کی گراں قدر فقہی خدمات کی بنا پر فقہا اور اہل فن کی نظر میں آپ افقہ الصحابہ کے لقب سے مشہور و معروف ہیں میرے برادرم عزیز محترم جناب مولانا عمران اشرف عثمانی متضلّہ جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب متضلّہ کے بڑے صاحبزادے ہیں اور ماشاء اللہ اقتصادیات اور اسلامی بینکنگ پر بصیرت رکھتے ہیں انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سیرت اور واقعات کو بڑے آسان اور سبق آموز انداز میں جمع کیا ہے ان کی یہ تعلیف مضامین کی شکل میں ماہنامہ البلاغ میں قسط وار شائع ہو کر مقبول عام ہوتی رہی ہے احر کی خواہش پر بیت العلوم کو اس کی طباعت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ہم مولانا موصوف کے ممنون ہیں جنہوں نے ہمیں اس کی نہ صرف اجازت عطا فرمائی بلکہ کئی چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولانا موصوف کے اس علمی کام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور اس کے مؤلف ناشر اور جملہ کارکنان کو صدقہ جاریہ میں شریک فرمائیں آمین احر محمد نازی مشرف خادم الطباعت جامعة أشرفية